وسلم أشد الناس الأنبياء ثم أمثل ثم أمثل أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اخلاص اور محبت کے ساتھ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد آل محمد کما ابراہیم ابراغالا علی ابراہیم بارك على محمد آل محمد کما بار تالا ابراہی مالا آل ابراہی انک حمید مدینی اللہ پاک جل شانہ نے ہم سب پر کرم فرمایا احسان فرمایا بندہ نوازی فرمائی مہربانی فرمائی کہ ہم سب کو اللہ پاک نے مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ورنہ اللہ کی ذات اس سے قادر تھی کہ چوڑے چمار سکھ عیسائی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا تمہیں کیا معلوم ہے خدا کی قسم کلمہ نہ ملتا ایمان نہ ملتا قرآن نہ ملتا نبی کا فرمان نہ ملتا اور یہ کتنی بڑی کریمی ہے اس مولا کائنات کی کہ ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا آپ کو کیا معلوم ہے کہ انبیاء صادقین نے پہلے نبیوں میں سے کافی نبیوں نے یہ تمنا کی الہی مجھے نبی نہ بنا مجھے اس کالے کملی والے کا امتی بنا موسا علیہ سلاط و اسلام جیسے کلی اللہ نے تمنا کی اور نبیوں نے اس بات کی آرزو کی اکاش محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی بن جاتا اور آج امت کا حال جو ہے وہ تمہارے سامنے ہے یہ اتنی عظیم امت یہ اتنی بڑی امت یہ اتنی شان والی امت خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر یہ امت دو میں گئی جہنم کی طرف گئی تو اسے دو کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نوری فرشتے بھی روئیں گے اس لیے قرآن کہتا کا ترسا یاتی کم ندی او کی طرف جانے والوں کیا تم نے اللہ کا قرآن کبھی نہیں سنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تم نے قرآن نہیں سنا صاحب کرام کی زبان سے قرآن نہیں سنا یاتی کم لگی کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایسا مرتا ہے ایسی موت آتی ہے باز آدمی کی کہ آسمان کے فرشتے بھی روتے ہیں الہی وہ کہاں چلا گیا جس کی تحجد کی نماز آیا کرتی تھی آسمانوں پہ یا اللہ وہ کہاں چلا گیا جس کے قرآن کی تلاوت آسمانوں پہ آیا کرتی تھی اس قدر برگزیدہ بندہ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ پاک کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بازا آدمی ایسا مرتا ہے کہ اس کے مکان کی دیواریں کھڑکیاں روشن دان دروازہ بھی روتا ہے یا اللہ وہ مسلح پر کھڑا ہو کر سر سجدے میں رکھ کر آنسو بہا بہا کر قرآن پڑھنے والا کہاں چلا گیا ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ مسلح پہ کھڑا ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اللہ پاک یوں فرماتے ہیں مجھے اتنا پیارا لگتا ہے میں اس کا منہ چوم لیتا ہوں آج مسلمان انہی چیزوں سے بھاگتا ہے توفیق نہیں سارا دن نیند ختم نہ ہوگی سستی نہیں اترے گی پڑے رہیں گے پڑے رہیں گے پڑے رہیں گے اور یہ بات یاد نہیں کہ یہاں پڑھنے سے کیا فائدہ قبر میں صرف پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور دیر کوئی نہیں آئی قبر آئی قبر صبح آئی یا شام آئی رات کو آئی یا دن کو آئی کوئی دیر نہیں اسی لیے آدم علیہ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک کا ہر نبی ہر پیغمبر ہر رسول اپنے اپنے وقت میں مشکلات سے دو چار ہوتے رہے پریشانیاں جھیلتے رہے اللہ کا نام بلند کرتے رہے میں سے ایک اللہ کا برگزیدہ نبی سیدنا ایوب علیہ سلاد والسلام کی ذات اقدس ہے یوسف علیہ سلاد والسلام کی آل میں سے نہایت خوبصورت حسین پیغمبر ہے اور ویسے بھی ہر نبی حسن کے اعتبار سے بھی اونچا ہوتا ہے اور ذات کے اعتبار سے بھی اونچا ہوا کرتا ہے تاکہ نبوت کے دامن سے کوئی داغ نہ آئے نبی کی صورت بھی نرالی ہوتی ہے اور نبی کی سیرت بھی نرالی ہوتی ہے نبی کی آنکھ اس زمانے کے لوگوں سے نرالی ہوتی ہے اور نبی کا دل و دماغ نبی کا جسم اقدس تمام لوگوں سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے ایوب علیہ السلاۃ وسلام پر اللہ کا بڑا کرم اللہ کی بڑی مہربانی بڑے انعامات ہیں بڑے انعام ہیں اللہ پاک کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے توجہ کرنا ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو اتنا یاد کیا اللہ کی اتنی عبادت کی اسی برس تک پل آنکھ کی پل دھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ ہوئی اسی برس تک آپ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غفلت نہ کی ایوب علیہ السلام نے اتنا اللہ والا اتنا برگزیدہ نبی اتنا بڑا پیغمبر اور گھر والی سیدنا یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی حضرت رحمت ہے اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف فرمائی شیطان نے فوراً لگا دی ہزاروں نعمتیں کھاتا ہے سر پہ تاج نبوت ہے پیروں کے نیچے بادشاہی ہے آرام ہے ہزاروں نعمتیں کھاتا کھاتا اسے کیا تکلیف ہے اب آزائی شیطان میرے ایوب کو اگر دکھ بھی آ گیا پھر بھی مجھے یاد کرے گا اللہ پاک جل شان انہیں فرما دیا اور شیطان ایوب علیہ السلام میرا بندہ ہے میری بندگی کرتا ہے میری اطاعت کرتا ہے میری فرما برداری کرتا ہے میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے تجھے اس پر کیا تکلیف ہے وہ ہر میرے نام کو نہیں چھوڑ سکتا شیطان کہنے لگا اتنی اولاد ہے اتنی خوبصورت بیوی ہے خود بڑا حسین ہے مالدار ہے اسے کمی کیا ہے تو یوں لکھا علماء کرام نے حضرت ایوب علیہ سلامت السلام کے بارے میں اجازت مانگی اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں اپنی کچھ کاروائی کروں پھر دیکھوں ایوب علیہ السلام تجھے کیسے یاد کرتا ہے فرمایا جہاں ہم نے تجھے اجازت دے دی حضرت ایوب علیہ السلام کے سجدے کی جگہ جا کے بیٹھ گیا ایوب علیہ السلام نے سجدہ فرمایا دونوں ناکوں میں آگ کی پھوک مار دی سارا بدن گل گیا پہلے خود زبردست تکلیم میں مبتلا ہو گئے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے مکان کی چھت گرا دی گئی جتنے بھی بچے تھے جتنی یا جتنی بھی بچیاں تھیں تمام کے تمام کے دماغ ناک کی بل بہ کر نکل گئے سارے کچھ لے گئے صبر کا امتحان ہو رہا ہے اپنے اوپر جھیلنا بڑا آسان ہے بچوں کو تکلیف میں دیکھنا بڑا مشکل بات ہے اپنی آل کو اپنی اولاد اپنا لخت جگر اپنا نور نظر کون دیکھ سکتا ہے کتنا ہی بڑا گناگار ہو ماں باپ پھر بھی تکلیف نہیں دیکھ سکتے حضرت ایوب علیہ السلاط اسلام کو نہایت تکلیف ہوئی سارا خاندان ختم ہو گیا ایک بیوی بچی ایک بیماری طویل ہوتی چلی گئی پریشانی کے دن بڑھتے چلے گئے سارا بدن گل گیا ایوب علیہ السلام اسلام کی گھر والی مزدوری کرنے جاتی ہے لوگوں کے آٹے چکی چلا چلا کے پیستی ہے گھرے اٹھا اٹھا کر دس دس میل سے پانی لا کے دیتی ہے سوکھے ٹکڑے لا کر خود بھی کھاتی ہے پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلاط اسلام کے منہ میں ڈالتی ہے شیطان نے ان گھروں میں جا کے بھی بتلایا اس کے خامن کو کوڑ لگا ہوا ہے وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے یہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے اس کو کھانا کھلاتی ہے اس کو پانی پلاتی ہے تمہارے برتنوں کو آ کے ہاتھ لگاتی ہے تم سب کوڑی ہو جاؤ گے یہ دس دس میل کا ماہی سفر کر کے جاتی ہے آگے سے اور پھر دھکا دے کر باہر نکال دیتی ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والے کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے لوگوں کے پانی کے مشکیزے اور گھرے اٹھا اٹھا کر کندھے کا چمڑا ادھڑ گیا اس پریشانی کے عالم میں آتی ہے جاتی ہے گزارا کرتی ہے بستی والوں نے کہا ساری بستی میں کوڑ پھیلاؤ گے اسے اٹھا یہاں باہر لے جا اٹھا کے کئی جنگل میں مارے گی ساری بستی کو پتا چلا کہ یہ جو لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے یہ نئی بات نہیں یہ پرانی ہے تیرا مرض مجھے لگ جائے گا میرا مرض تجھے لگ جائے گا اچھا بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے بیماری میں جراثیم ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ زنا کے جراثیم نہیں لگتے بدماشی میں کوئی جراثیم نہیں ظلم میں کوئی جراثیم نہیں اٹھایا جس کو چاہا قتل کر دیا قتل کرنے میں کوئی جراثیم نہیں رشوت بٹورنے میں کوئی جراثیم نہیں یہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں شراب پیتے ہیں اس میں کوئی جراثیم نہیں سود کھاتے ہیں میں کہتا ہوں سود میں سور میں کوئی فرق نہیں صرف دو لفظ کا فرق ہے یہ سارا ملک سود کھا رہا ہے باقاعدہ بینکوں میں بیٹھ کر کاغذ قلم گواچ لے کر اپنے اس کا حساب کرتے ہیں تم نے کم لگایا میرا سود زیادہ بنتا ہے نئی بات نہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد فکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ چار آنے سود کا کھانا اتنا عظیم گنا ہے اتنا بڑا گنا ہے گویا اپنی سگی ماں کے ساتھ پینتیس مرتبہ بدکاری کی ہو کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ آخر اس قدر بدمنی کیوں ہے بے برکتی کیوں ہے رحمت نہیں سکون نہیں تمام چیزیں ختم ہوگی کیوں ہے اور جب ہماری خوراک سور ہو گئی سود ہو گئی حرام ہو گیا بیوی بچوں کو ہم حرام کھلاتے ہیں پھر سکون کہاں سے آیا اور اسے حرام نہیں سمجھتے اب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے تمہیں بری لگے گی یہ لکھے پڑے لوگ کہتے ہیں جی دیکھو مکان کا کرایہ علماء کہتے ہیں جائز ہے دکان کا کرایہ کھانا جائز ہے پلاٹ کا کرایہ کھانا جائز ہے زمین کا کرایہ کھانا جائز ہے گھوڑے پہ کرایہ کماؤ کھانا جائز اونٹ پہ بھاڑا کرایہ کماؤ جائز لاری پہ کرایہ کما کے کھاؤ کار ٹیکسی ہوائی جہاز میں کما کے کھاؤ جائز اتنی بات کر کے پھر منہ بناتے ہیں کہتے ہیں دیکھو نا جی جب ہر چیز کا کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کھانا گنا کیوں ہے ایک آدمی سو روپے کسی کو دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ایک سے لوں گا اگلے مہینے میں وہ کہتے کیوں گنا ہے ہر چیز کا جب کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کیوں ناجائز ہے اب لمبے چوڑے مسئلے اگر کروں گا تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گا اب میں ایک بات کہتا ہوں تمہارے ذہن میں فوراً آ جائے گی انشاءاللہ بھائی گدے کا کرایہ گھوڑے کا کرایہ اونٹ کا کرایہ ٹیکسی کا کرایہ دکان کا کرایہ مکان کا کرایہ کھانا جائز ہے بیوی کا کرایہ کھانا جائز کیوں نہیں کوئی غیرت مند آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ بیٹی کا بھاڑا کھانا جائز کیوں نہیں اگر تیری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیری بیوی کا کرایہ دے کر اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے تو خدا کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مال میں نے دیا اور پھر تو پیسے کا مال کو مال بل مال کو کیوں کماتا ہے تو بدل گئے لوگوں کے تو میں عرض کر رہا تھا کہ بستی کے لوگوں نے حضرت رحمت کو پریشان کر دیا اٹھا اٹھا یہاں سے چل بار لے کے چل کوڑی کو لے جا یہاں سے انہیں کیا پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور پتا ہوتے ہوئے بھی کون سے لوگ معاف کرتے ہیں قرآن کریم کا تدال کا بھی کانو یا پھون بھی آیا ويقتلون النبيين بغير الحق ایسے ظالم لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا حضرت رحمت کو مجبور کر دیا یوب علیہ السلام کی گھر والی کو چل چل اٹھا کوڑی کو اٹھا کے لے گا ساری بستی کا گرا کر لے گا السلام بھی رو رہے ہیں حضرت رحمت بھی رو رہی ہے کیسے اٹھاؤ سارے بدل پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں سر سے لے کر پیروں تک تمام بدل گلا ہوا ہے اور پھر بھی زخمی زبان ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت رحمت رو رہی تھی تو اللہ کے فرشتوں نے آ کر کے کہا کیوں رو رہی کیا بات ہے کہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں اٹھا کے لے جا میں کیسے اٹھاؤں میرے سے اٹھایا نہیں جاتا فرمایا آج تم بھی یہ لکھ یاد کر کے لے جاؤ پیروں کے وظیفوں پہ تمہارا یقین ہے قاری حنیف کے وظیفے پہ تھوڑا ہی یقین آئے گا فرشتوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت اللہ بل عظیم پڑھ کے اٹھا اٹھا سکے گی حضرت رحمت کے دل میں تھوڑا سا یقین آیا پھر ذرا ڈھلی تھی وہ فرشتے کہنے لگے اللہ کا عرش عظیم اللہ کا عرش عظیم فرشتے اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا سکتے تھے آواز آئی بلا ولا قوت اللہ باللہ پڑھو جب انہوں نے یہ پڑھا تو عرش عظیم اٹھا لیا تو حضرت رحمت نے ولا قوت اللہ باللہ العظیم پڑھا تو اٹھا لیا کیونکہ عوام میں یہ حول ولا قوت جب پڑھا جاتا ہے جب کوئی بری گل ہو وہ یار رہن ولا والا ولا قوت اللہ بلّا یہ لڑکی وہ کہتے ہیں یہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے حالانکہ یہ عرش عظیم اٹھا کر جو کندھوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کی تسبیح ہے تو حضرت رحمت نے اٹھا لیا اور باہر جنگل میں لا کے رکھ لیا کان نے لائی کہیں سے ڈھونڈ کر جھوپڑا تھا بنایا اور جھوپڑا سا بنا کر پھر ایک چکی سی بنا کر دروازے میں لگاتی تھی پھر مزدوری پہ نکل جایا کرتی تھی دور نزدیک سارا دن دھکے کھا کھا کے آتی ہے ادھر شیطان مردود حضرت رحمت کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے جدھر جاتی ہے وہی سے دھکے دلوا دیتا ہے یوں سنا کہ حضرت رحمت آقا جب پیس رہی ہوتی تھی جب یہ جا کر کے چگلی کھاتا کہ تمہیں پتا ہے یہ جو تمہارا آٹا پیسنے والی عورت ہے اس کا خامل کوڑی ہے برباد ہو جاؤ گے یوں لکھا ہے مفسرین نے اگر سے رحمت کو اپنی چکی پہ سے اٹھا کر دور تک دھکے دے کر واپس نکال دیا کرتے تھے پیغمبر کی والی روتی ہوئی آ جایا کرتی تھی فاقوں پہ فاقے کاٹے اور ایک اور میری بات سن لو مفسرین نے لکھا ہے یہ دھکے کھانے والی جس کے کندھے کا چمڑا ادڑ گیا جس کے ہاتھوں میں تھانے پڑ گئے علماء نے لکھا ہے اس وقت کی دنیا میں عورتوں میں سارے عالم میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی حضرت رحمت آخر یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی پوتی کے بھی کچھ اثر تو ہوگا نا فلی پوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت رحمت پیغمبر کی گھر والی ہو کر اتنی تکلیف یا آج کل کی گھر والیوں کو بھی دیکھ لو رہیں گی کھاویں گی سارا دن بکری کی طرح منہ چلائیں گی سوٹ پہ سوٹ پہنیں گی تھوڑی سی بات ہو جاؤ منٹوں میں چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں گی بات حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا حضرت رحمت کی حالت دیکھ کر ترس آیا یو ایوب علیہ السلام کو تو یوں فرمایا اے رحمت ایک بات سن میری بیماری لمبی ہو گئی آزمائی سے اللہ کی نہ جانے کتنی مدت ابھی اور مجھے اس میں رہنا ہے تو عورت ساتھ ہو کر اتنی حسین و جمیل ہو کر دھکے کھا کھا کے مر گئی میں تیری حالت کو نہیں دیکھ سکتا ایک دو دن کی بات نہیں اسی طرح مسلسل چلتے چلتے اسی برس گزر گئے ہاں تمہارا مائی باپ بڈا بھائی بیمار ہو جائے نا کئی آ جاتے ہیں جو میں میری دعا کر دینا اللہ پاک یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے دعا منگوانے آتے ہیں کہ جلدی رگڑا نکل جائے تو جائے اپنے ٹھکانے جان چھوڑے کون اسپتالوں میں کھانا پہنچائے کون ڈاکٹروں کے پیسے بھگتائے جس اولاد کے پیچھے ساری عمر جھوٹ بولنا رشوت بٹوری حرام کا اکٹھا کیا آج تو بیمار پڑا ہے اولاد پہلے دعا مانگ رہی ہے اللہ جلدی کر مولویوں کے پاس آ جاتے ہیں جی حضرت جی دعا کر دو اگر زندگی ہے تو اللہ تندرستی دے ورنہ سنبھال لے ہاں، اسے اللہ سنبھال لے بینک بیلنس تو سنبھال لیو سارا کوٹھی بنگلہ تو سنبھال لیو میرے مرنے کی دعا اولاد کراتی ہے جا کے اگر ایوب علیہ السلام تو نے فرمایا اللہ والی نہ جانے کب تک میرا یہ مرض ہے کب تک میں اس آزمائش میں ببتلا ہوں میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں اپنے گھر چلی جا میرا اللہ مالک ہے قربان جاؤں حضرت رحمت نے پوچھا کہ اے ایوب یہ بتاؤ میری اور تمہاری خوش خرمی اور مشرف کی زندگی کتنے سال گزری حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اسی سال اسی سال جواب سنو اور حیران ہو جاؤ اور اپنی بیوی بچیوں کو اور بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ اور سناؤ اور انہیں بتاؤ کہ آخرت کے لوگ یوں ہوا کرتے ہیں حضرت رحمت رونے لگی اور کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ کے پاک پیغمبر آپ اسی سال تو میں تیری ساتھ لگی رہی تیری بغل میں سوتی رہی تیرے بستر میں سوتی رہی تیری ساتھ مل جل کر کے کھاتی پیتی رہی اب ازمائش آ گئی تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں کل قیامت کا دل آئے گا میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا اور احمد میرے ایوب کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی اس وقت کا جواب سکھاؤ کیا جواب دوں گی اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے سکوں گی میں ہر چیز نہیں کروں گی مر جاؤں میری جان چلی جائے پرواہ نہیں اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی حضرت ایوب علیہ السلام کو اسلام کی خدمت کرتی رہی مزدوری پہ جاتی تھی لوگوں کے پانی کے گھڑے مچ کے ڈھوتی تھی آٹے پیستی تھی سودے دور دور سے خرید کے لا کے دیتی تھی سوکھے ٹکڑے لا کر پانی میں بھگو بھگو کر اپنے شوہر ایوب علیہ السلاط سلام کے منہ میں ڈالتی تھی اتنی پریشان ہاتھ حضرت ایوب علیہ السلاط و سلام کی خدمت کرتی رہی مزدوری پہ جاتی تھی لوگوں کے پانی کے گھڑے مچکے ڈھوتی تھی آٹے پیستی تھی سودے دور دور سے خرید کے لا کے دیتی تھی سوکھے ٹکڑے لا کر پانی میں بھگو بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلاط والسلام کے منہ میں ڈالتی تھی اتنی پریشان حال عورت اور اتنی مدت کی خدمت گزار جو ایسے دنوں میں بھی الگ نہیں ہوئی ایسے دنوں میں بھی چھوڑ کے نہ گئی اجازت ملنے پہ بھی نہ گئی یہ جو شیطان مردود ہے یہ پریشان حال کو جلدی پھنساتا ہے کسی کا بچہ بیمار ہو کسی کا بیٹا بیمار ہو مقدمہ گلے میں پڑ جائے پھر اس کو کہتا ہے کہ دیکھ اللہ میاں کیا کرے گا اللہ میاں کے پلے ہے کیا تو فلانے بابا کے دربار میں جا اور وہاں جا کر سجدہ کر قبر کی مٹی چاٹ انشاءاللہ ان شاء اللہ تیرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا آخر یہ بھی تو بلائے ہوئے بابے بھی یعنی خدا سے ہٹا کر شیطان پھر بابے پہ لاتا ہے اس کا مقصد شرک کرانا ہے لالت میں گرفتار کرانا ہے تو ایوب علیہ السلاط اسلام کی گھر والی پریشان تو تھی ایک دن رستے میں بڑا بزرگ بن کر آیا آئے یہ جو شیطان ہے نا بے ایمان اس کو بھی کیسا پتا ہے کہ لوگ لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے او ہاتھ میں بڑا سوچتا اتنا بڑا تسبا تسبی نہیں تصبہ اتنا بڑا تسبہ چھوٹا اور پگڑا اور لپیروں لگتا کرتا اور حضرت رحمت کے پاس جنگل کی طرف سے جیسے اللہ اللہ نہیں کرتے یوں کرتا ہوا آیا دیکھو گے نا یہ کئی مکار جب تمہارے قریب سے کوئی مکار گزرے گا نا پیروں کی صورت روپ بلا کر یوں ہی کرے گا گون گون گون گون آیا آپ جیسے اگر تیرا مت کو کہنے لگا کی گا تیرا اتنا پھر دیے وہ پاک پیغمبر کی گھر والی ہے کہنے لگی الحمدللہ ٹھیک ہے اور سنا تیرا خامن بڑا بیمار ہے کہ جی ہاں بیمار ہے کتنے دنوں سے کہ بہت دن ہو گئے سب چوراہے میں اس کو ذبا کر کے پھینک دے بس تیرے خامن کا کوڑ اتر جائے گا جو اس بکرے کے پاس سے گزرے گا نا اس کو لگ جائے گا تمہاری جان چھٹ جائے گی جو اس بکرے کو ہاتھ لگائے گا جو اس بکرے کو کھائے گا جو اس بکرے کے قریب سے گزرے گا اس کو یہ کوڑ لگ جائے گا اب بیچاری اتنی مدتوں کی پریشان حال مائی جو رات دن دکھوں میں ہے وہ یہ بات بھول گئی اور مصیبت کی ماری ہوئی تکلیف کی ماری ہوئی پریشانی کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلاط السلام سے جا کے ذکر کر دیا آج ایک بابا جی ملا تھا اللہ کے نبی تو نرالے ہوتے ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ آ گیا کبھی بابا بن کے وہی آیا ہوگا کہ جتنے بھی دنیا میں عورتوں کی آبرو لوٹنے والے جیبوں پہ ڈاکہ مارنے والے بابے ہی بن کے آئیں گے ایوب علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے مجھے آج ایک بابا جی ملے تھے بڑا درویش سی بڑا فقیر آدمی سی بڑا کلندر سی اور دوا دس گیا مینو یہ دس گیا کہ میں بکرا لوا کر کے چڑھائے تے پھینک سٹ سا جڑا کو لنگے گا ان بیماری لگ جائے گی تاریخ بیماری دور ہو جائے گی اللہ کی پاک پیغمبر کو غصہ آیا اندازہ لا ایوب علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ وہ مائی ہے جس کو اسی برس ہو گئے میری خدمت کرتے چمڑا اچھڑ گیا بھوکی کی انگڑیاں خشک ہو گئی ہاتھوں پہ چھالنے پڑ گئے پر مجھے چھوڑ کے نہ گئی اگر اس نے کوئی ناجائز بات کر ہی دی تو منع کر دو کہ دیکھ آئندہ یہ بات نہ کرنا نبی شرک سے بڑا بیزار ہوتا ہے نبی کو سارے گناہوں سے زیادہ شرک سے بڑی نفرت ہوتی ہے فوراً جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے اگر میں تندرست ہو گیا رب کائنات کی قسم ہے تجھے لاٹیاں ماروں گا تجھے سو لاٹیاں ماروں گا تو نے شرک کی بات کیوں کی اللہ جل شانوں کا مقابلہ کرتی ہے اور یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے کہ اس کی بیماری اس کا اس کو چمٹ گئی اس کی بیماری اتر کر اس کو چمٹ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور بیماریاں دینے والا میں ہوں یا کوئی اور ہے اندازہ لا نبی شرک سے کتنی نفرت کھاتا ہے نبی شرک سے کتنا بیزار ہے اپنی خدمت گزار کو نہ دیکھا گھر والی کو نہ دیکھا بیگم کو نہ دیکھا کہ یہ میری وجہ سے کتنا عرصہ گزر گیا رات دن جی پریشان حال دکے کھاتی ہے چلو کوئی بات نہیں اللہ کا نبی جلال میں آ گیا سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر اب بھی جلال میں آ گیا اور حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ سوائے زبان بھی زخمی ہے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو سارا بدن زخمی ادھر حضرت سے پہ غصہ آ گیا تو نے ایسی بات کیوں کی سرک والی بات کیوں کی توحید سے ہٹ کر بات کیوں کی اللہ کے کلام سے ہٹ کر بات کیوں کی بس حضرت رحمت جو تھی ان پر تو غصہ آ گیا ایوب علیہ السلاط وسلام کو اور پھر حضرت ایوب علیہ سلاق ام نے مالک کائنات کے سامنے اس بے نیاز کے دروازے پہ اس خالق و مالک کے دروازے پہ جھولی پھیلا دی دامن پھیلا دیا اور جو دعا مانگی اس کو قرآن کریم میں نقل کرا دیا اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذکر کرو میرے بندے ایو ایوب علیہ السلام کا فرمایا وز کر ود کور ذکر کل کالی کملی والے اب ایوب او کلام مقدس میں ذکر کر پاک کلام میں تلاوت کر زبان تیری ہو کلام میرا ہو سننے پڑھنے والی تیری امت ہو مزہ آئے گا فرمایا باز کر ذکر کر اب دانا ایوب میرا بندہ ایوب علیہ السلام و سلام تھا دب بہو انسویوں واد میرے نبی کلام پاک میں میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کر جب اس نے مجھے اس وقت پکارا جب شیطان نے اپنا مکر کیا فریب کیا داؤ کھیلا سستا جب نہ لہو بنت جئی نہ ہو میرے پاس آیا ایوب بل سلاد و سلام نے اسی جگہ پڑے پڑے لیٹے لیٹے زخمی حالت میں جولی پھیلا دی ربی انی مصلیب گرو الرحیم او میرے پروردگار ایک اکرم الکرمیل یا رحم راہ میل اور رحم والے اور کرم کے مالک ربی انگلی مستور مجھے تکلیف آ گئی مجھے پریشانی آ گئی مجھے بیماری لیا وہ ارحم راہمی تو بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے تیری بندہ نوازی کا کیا کہنا تو بڑا مہربان ہے اور ایو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اسی برس تک دعا کیوں نہیں مانگی آج کیوں مانگ لی ارے دعا آج یوں مانگی یا اللہ یہ میری اتنی بڑی خدمت گزار اب کرم کر دے شیطان نے دو چلانا شروع کر دیا یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی نہ بتائے سرک کی لالت میں گرفتار ہو کر میری بیوی ہو کر جہنم میں نے چلی جائے اتنا عرصہ بھوکی مری پیاسی مری دھکے کھائے لوگوں نے دھکے دے دے کر اپنے گھروں سے نکالا عورتوں نے نکالا یوں لکھا مبصرین نے ہند میں گھر سے دھکا بھی دیا کرتے تھے اور ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو لوگ مارا بھی کرتے تھے مار کھاتی دھکے کھاتی نبی کی گھر والی نبی کی خدمت گزار اگر شرک کی کوئی بات کر دے تو نبی برداشت نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا چلو کوئی بات نہیں عمل تو نہیں کیا ایوب علیہ السلام نے یہی تو کہا نا ٹھیک ہے تو نے عمل تو نہیں کیا لیکن پیغمبر کی بیوی ہو کر شرک والی بات زبان پہ کیوں لائی کیوں تیری زبان پہ یہ بات آئی جب نبی نے جوری پھیلا دی دامن پھیلا دیا اس مالک کے کائنات کے سامنے رویا ہے ایوب علیہ السلاط اسلام اور رو رو کے دعا مانگی عرض کیا ربی انی ربی انی مسل یا اللہ دکھوں نے مجھے کھا لیا اور صبر اتنا کیا کیڑے بدن سے اتر کر جب زمین پہ چلتے تھے تو یوں لکھا پکڑ کر رکھ لیتے تھے چلے کہاں ہو تمہاری خوراک تو اللہ نے میرا بدن بنایا اور زخمی زبان سے بھی ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے الفاظ جاری رہا کرتے تھے تو جھولی پہلا دی انی مسلیہ گرو ارحم اے بندہ نواز او مالک کائنات اب تو کرم کر دے میرے گھر میں شیطان ہاتھ مارنے لگا آواز آئی میرے ایوب جب تم نے مجھے یوں رو کے پکارا ہی پکار ہی لیا لو میں آ گیا ہوں مانگو کیا مانگتے ہو یا اللہ صحت و تندرستی مانگتا ہوں فرمایا جب میرا دروازہ کھٹکھٹا لیا اب ڈاکٹروں کی کوئی ضرورت نہیں طبیبوں کی عادت نہیں حکیموں کی لوڑ کوئی نہیں یہی لیٹے لیٹے یہ زخمی پیر کی ایڑی زخمی کھڑی زمین پہ مارا ارو کو گوبھی جلک لکھ کو گوبھی جی اپنا پیر زمین پہ مارا ادھر نبی نے زخمی پیر زمین پہ مارا پانی کا چشمہ ابل پڑا آئی ہاد مغتا سالم باری دوم و اس پانی میں سے کچھ پی لو کچھ پانی لے کر غسل کرو چنا سے پانی پیا غسل کیا جیسی تندرستی اسی سال پہلے تھی وہی جوانی وہی خوبصورتی پانی پینے سے غسل کرنے سے فوراً لوٹ آئی اب خدا کہتا ہے یہ میں نے کیا حکم اللہ نے دیا نا کہ پیر مار شکر نہیں سی یہ تو کہنا سی قبر کا پتہ نہیں اس پانی دے بھی ایک بابا دبیا ہوا پرانا سی اسے پاسے لے جانا سی ارے پرانا بابا تھلے حالانکہ جب وہ دکھ دور کرنے پہ آئے اس کو کیا دیر ہے وہ پانی کو سب کچھ بنا دے اور جب دکھ دینے پہ آئے تو اس وقت بھی سب پانی کھانا ہی بن جاتا ہے تو ایوب علیہ سلام نے پانی پیا غسل کیا وہی پرانی جوانی وہی پہلے والا حسن تندرست ہوئے بیٹھے ہیں جھوپڑی کے آگے اللہ غنی کمال ہے رحمت تیری قبر پہ کروڑ ہاں رحمت نازل ہو یہ لکھا ہے کہ مزدوری کر کے یہ جھولی میں ٹکڑے لیے ہوئے اگر رحمت آئی اور دور سے دیکھا وہ جھونپڑی کا جو دروازہ بڑھا رکھا تھا نا کانوں کا ٹٹی وہ کھلا ہوا دکھائی دیا اگر کہ رحمت وہیں سے رونے لگی خیر ہے آگے میں آ کے کھولنا کرتی تھی آج کھلا ہوا ہے کوئی جانور نہ نقصان کر گیا ہو اور جب آئی ہے دروازے پہ تو دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہے تو پریشان حال ہو گئی اللہ غنی جس کی اسی برس کتنی مصیبت اٹھا کے خدمت کی ہو حضرت جب دروازے پہ کھڑی ہوئی اپنی جھوپڑی کر جھوپڑی کو خالی دیکھا روئی جولی اللہ میں بے گنا ہوں میرے مالک نہ جاتی تو یہ پیٹ کیسے بھرتی اس کے لیے ٹکڑے لینے گئی تھی کون جانور کھا گیا کون اٹھا کے لے گیا یا اللہ کوتا ہی میری ہوئی غلطی مجھ سے ہوئی مجھے معاف کر دے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب حضرت رحمت کو پریشان دیکھا تو آ کے ہاتھ پکڑا اور کہا رحمت اللہ کا شکر ادا کر میں وہی ایوب ہوں اللہ نے تندرستی عطا فرما دی میں وہی پیغمبر ہوں ایوب علیہ السلام اچھا فرمایا کہ دیکھ لے اللہ نے پانی میں سب کو تندرستی پیدا کر دی میں نے پانی پیا اور غسل کیا میرا یہ تندرستی والا حال ہو گیا اب ایک بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ تم بھی بھول گئے ہو گے ہم ایک لاکھ قسمیں کھاتے ہیں شرط لگاتے ہیں وقت گیا گئی گزری پھر کون یاد کرے کتنی قسمیں کھائی کیا نیم دھرم کیے کتنا جھوٹ بولا کون پرواہ کرے حضرت رحمت یکدم خوش ہو گئی یا اللہ میرے مصیبت کے دن ختم ہو گئے میرا خامل تندرست ہو گیا مگر ایوب علیہ تو اسلام فرمانے لگے اور رحمت تکڑی ہو جا مجھے اپنی قسم یاد ہے تکڑی ہو جا مجھے اپنی قسم یاد ہے پوری کروں گا میں تندرست ہو گیا ہوں سو لاٹیاں تجھے کھانی پڑیں گی آخر پیغمبر ہے نا جو قسم کھائی تھی وہ یاد ہے ہم اب قسم کھائیں گے یہاں سے نکل تو شاء اللہ فوراً بھول جائیں گے اور ایسی قسم گھر والی کو مارنے والی تو ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے پوری کرنی کون مارے بھائی ڈنڈے مارے گا تو اگلے دن نور پہ بیٹھا رہے گا پھر جائے گا کہاں کمال ہے حضرت رحمت کا یوں لکھا مفسرین نے کہنے لگی اے اللہ کے نبی میری جان کی خیر ہے تیری قسم پوری ہو میں حاضر ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر میں حاضر ہوں آپ اپنی قسم پوری کریں میں حاضر ہوں مر جاؤں گی کوئی پرواہ نہیں نبی کی قسم غلط نہ ہو جائے یہ نہیں کہا کہ ایوب آج تندرست ہو گیا تو لاٹھی یاد آ گئی یاد ہے میں نے کتنے دن مصیبت کے بڑھے تیرے پیچھے چھالنے پڑ گئے میرے کندھے کا چمڑا اجڑ گیا میری صحت خراب ہو گئی میرے پیروں میں چھالنے پڑ گئے میں رل رل کے مر گئی اور تم لاٹیاں لیے کھڑے ہو اور کو بھی اللہ جل شان ہو کی کتنی پہچان تھی کتنی بڑی معرفت تھی اور وہ تو خامن تو تھے ہی نبی حضرت ایوب علیہ السلاط السلام نے تیاری کی لاٹیاں مارنے کی فوراً وہی آئی ایوب اور میرے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلاط والسلام بخود بھی بھی والا تحلت صابرا نعم العبد مل ابد اے میرے ایوب ایک طرف تیری قسم ہے ایک طرف میری بندی رحمت کی مشقت اٹھانے والی جان ہے تیری قسم غلط کرو تیری نبوت پہ دھبا آئے گا تیری قسم پوری کراؤ یہ مائی اتنی حسین ہو کر اتنی خوبصورت ہو کر اتنی نازک مزاج ہو کر اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں اس کی ڈال پہ سو لاٹیاں پڑی تو یہ کیا کہے گی میرا رب کیسا ہے اور میری ایوب سیکھ لے لو جھاڑو والی اور میری رحمت کی کمر میں مار دو تیری قسم پوری ہوگی میری رحمت کی جان بچے گی یہ پیغمبر کے لیے بات تھی کبھی تم آج سیکھ کے چلے جاؤ اور گھر والی کو شام کو کہو کہ جس دن میں سو لاکھیوں کی قسم کھاؤں گا تو تیری کمر پہ جھاڑو ماروں گا اور مجھے یقین ہے کہ اگر جھاڑو ماری تو اگلے دن دروازہ بند ملے گا کون کھائے زمانے میں جھاڑو وہ نبی کی عظمت تھی نبی کی گھر والی کی عظمت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان ہونے ان کی قسم کو بھی پورا کرایا ہم کتنی قسمیں کھاتے ہیں جس کو پورا کرنے کا نہ ارادہ ہوتا ہے اور نہ پورا کرتے بس قریبا دلا ابراہیم مو صاحب یہ سب نبی میرے بندے تھے ایک آخری بات اس واقعے کی بڑی مشہور ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی تندرستی دے دی حضرت رحمت تو تھی تکڑی جب آدمی آرام میں آئے نا پھر سب کچھ یاد آتا ہے پہلے بیماری نہیں پریشان کر رکھا تھا بیچاری کو جب دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے تو حضرت رحمت کہنے لگی ایوب اور میرے پیغمبر میرے نبی میرے شوہر آج مجھے وہ اپنے بچے یاد آئے وہ میرے خاندان کے پھول یاد آ گئے وہ میرے باغ کے چمن یاد آ گئے وہ بلبلیں یاد آ گئی وہ سارا تمام کا تمام جو ماحول تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا ایوب اگر اللہ آپ کو تندرستی دے سکتا ہے کیا وہ اس پہ قادر نہیں میرے پھولوں کو لوٹا دے یوں لکھا ہے کہ زمین پھٹی زمین پھٹی اور آواز آئی لہو آ ہوں میں نے ایوب علیہ السلام کی اولاد بھی لوٹا دی وہ مس لہم ماہم اور زیادہ دیا اب تمہارے کئیوں کے دماغ میں ایک بات آئی ہوگی چلو بیمار تو تندرست ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گئے ہوں گے جب مر گئے مٹی میں مٹی ہو گئے گل گئے سڑ گئے وہ زندہ کیسے ہو گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ پر جانے نا ہماری رگوں کو خدا بندے کریں فرمایا بابا بلا لہو آہ لہو مسل باہ اب جواب آ رہا ہے فرما رحمت میں نے اپنی کریمی سے ان کو زندہ کر دیا یا اللہ کیوں زندہ کیا کیا فائدہ شرما پر علی الباب تاکہ عقل مندوں کو عبرت حاصل ہو اور انہیں یہ پتا چلے کہ میں ہوں وہ جو مارنے کے بعد زندہ کرنے پہ بھی قادر ہوں جب چاہوں کسی کو زندہ کروں جب چاہوں کسی کو موت بھیج دوں چاہوں سارے خاندان کو اکٹھا برباد کر دوں اور چاہوں تو ترتیب بار کروں کون ہے مجھے پوچھنے والا ٹوکنے والا روکنے والا فرمایا انا ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا صابر پایا اتنی لمبی عمر میں بھی بیماری میں کبھی خدا کی شکایت نہیں کی اور ہم تو چار دن بیمار ہو کر کے پتہ نہیں کہ ہم نے اللہ کا کیا بگاڑ دیا نہیں جی۔ پتہ نہیں میرے سے کون سا گنا ہو گیا اور گنا کے بغیر سانس تو ہمیں آتا نہیں تو یوں کیوں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے گنا میں ارے سارے بس ہر وقت یہ دعا کرو یا اللہ امتحان کے قابل ہم نہیں آزمائش کے قابل ہم نہیں یا اللہ ہم فتنوں کے قابل نہیں ہمیں ہم پر تو اپنی کریمی فرما ہم پر تو اپنی رحیمی فرما یا اللہ رحمت والی چادر اڑا کریمی والا دریا بہا مہربانی والی نظر کر عطا کر تو وہ اپنی بندہ نوازی والی جب ہمارا کام چلتا ہے تو قرآن کریم اللہ پاک پیغمبروں کے جو واقعات فرماتے ہیں ان سے اللہ کا منشا یہی ہے کہ میری امت سنبھل جائے عورتیں بھی عقل پکڑیں عبرت پکڑیں کہ دیکھو وہ بھی پیٹ مائی تھی اس کے بھی پیٹ لگا ہوا تھا نفس بھی تھا کھانے کو بھی پیٹ باندھتا تھا کتنی وفادار ثابت ہوئی کہ وقت کے پیغمبر نے گھر والے نے خود کہا کے چلی جا وہ کہتے نہیں نہیں نہیں نہیں کیا چلی جاؤں چھوڑ کر کیوں جاؤں خدا اگر پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں تو آج کی عورت بھی اگر یہ سوچے کہ اللہ میرے سے پوچھے گا اللہ صاحب کیا یہ عدالت ہوگی میری پیشی ہوگی اور مرد بھی قدر کرے اور پھر سب سے مین بات اس ان آیتوں میں سے یہ نکلی کہ سیٹ جو ہے یہ ایسی لانت ہے جس سے نبی اتنی نفرت کھاتے ہیں کہ گھر والی کو بھی معاف نہ کیا دیکھو یہ نہ سوچا کہ اتنی لمبی چوڑی خدمت گزارا بچاری رات دن مر گئی میری خدمت میں اب اگر ایک بات منہ سے کری دی کسی کے کہنے سے تو یوں کہتے دیکھو ایسی بات نہیں کیا کرتے فرمایا تو نے صرف کی بات میرے سامنے کی کیوں میرے دل میں غلط عقیدے والی بات آئی کیوں اور پیغمبر کو وہی دکھ پہنچا کہ ایسی باتیں کر کر میری گھر والی جہنم کا انگارہ نہ بن جائے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بآخر امان الحمد للہ رب العالم اللہ ہمارے گھروں کو اپنے خیر و برکت سے آباد فرما ربنا تقبل منا نقم تو سمیر علی متوب علی نائن نقم تو بابر پڑھ کر مجھے گود میں لیتی تھی جب تک چودہ پارے نہ پڑھ لیتی تھی دنیا کا کوئی کام نہ کرتی تھی یہاں تک جب میں شعور میں آیا جس طرح میری امی پڑھتی گئی اسی طرح میں بھی پڑھتا گیا یہاں تک کیا چودہ پاروں کا حافظ قرآن ہوں میرے دوستوں جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے بیٹا خود وہ دین مختار کا ہوتا ہے جب ماں تحجت پڑھنے والی ہوتی ہے بیٹا فرید الدین ہوتا ہے جب ماں نمازی ہوتی ہے بیٹا مہین الدین اجمیری ہوتا ہے اور جب ماں ساری ساری روت روتی ہے بیٹا امام ربانی ہوتا ہے مجدد الفسانی ہوتا ہے جمع نماز پڑھتی ہے بیٹا داتا حجویری ہوتا ہے جمع ساری ساری رات روتی ہے اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکاتی ہے بیٹا بھی کربلا کے میدان میں نیوے کی انی پہ قرآن سناتا ہے رسول کی عزت کرو قرآن پہ عمل کرو نجات ہے جن نوجوانوں نے یہ پروگرام بنایا ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی ہماری نظر نیاز کا بھی یہی حال ہوتا ہے جب منت مانتے ہیں نا اس وقت تو کہتے ہیں یا اللہ پتر نو خیر ہوے اے کرام گی اے کرام گی او کرام گا او اے دواں گے او جے تو کم بن جاندا ہے تو کون تے میں کون قرآن کا تبعیدا نامنا للانسان یا رب من ابی جانبی جب خوشی پہنچتی ہے تو کرو کے نہیں بدلتے وہ ادام شروف بدو دعا اناری جب مصیبت آئے تو بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں ہم لوگ تو قسم کھا کر کے بھی مکر جاتے ہیں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں لوگوں کے سامنے قسم کھاتے ہیں او لوگ مالی کی کائنات کی قسم میں نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا سمان جالیت میں بھی ایمان کے بعد بھی پہلے بھی کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا تم میں سے بھی کوئی یہ قسم کھا سکتا ہے ہاں یہ قسم تو آسان سارے چک سکتے ہیں ساری زندگی بھی سچ کدے نہیں بولیا یہ قسم تو ہمارے وقت کھا سکتے ہیں نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے کے مالک کی کائنات کی قسم میں نے ساری زندگی میں کبھی گیت نہیں گایا ساری زندگی میں کہ ہمارے یہاں چٹی داڑی اسی سال کی عمر ہے ستر سال کی عمر ہے بوڑھا قبر میں تیاری ہے بیٹھا ہے نا پھر بھی اندر اندر ہوں اندر کنجری بڑی پئی ہے